ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کہہ لیتے تو تھوڑی دیر رکے رہتے اور صحابہ سمجھتے کہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں سے پہلے لوٹ جائیں سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چالیس